الرحیم عزیزہ نے من سابقہ درس میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ خدا پر ایمان رکھنے والوں اور اس کے مقرر کردہ نصب العین تک پہنچنے والوں کی یہ شدت آرزو دعا بن کر ان کے لبوں پر آئی تھی کہ اہدن سرات المستقیم ہماری رہنمائی سیدھی توازن بدوش راہ کی طرف کی جائے اب یہ ایک ایسا اصول یا کلیہ یا نظریہ یا آئیڈیا یہ پیش کیا گیا جو ایبسٹریکٹ تھا محسوس نہیں تھا قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ جہاں ایک کلیہ یا نظریہ پیش کرتا ہے تو اسے وہ تصوراتی یا صرف آئیڈیل نہیں رہنے دیتا بلکہ محسوس انداز سے اس کی خود وضاحت کرتا ہے تاکہ کوئی شخص یا تو خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اپنے طور پہ سمجھ لے کہ میں اس کلیہ یا اصول کا اتباع کر رہا ہوں یا کوئی دوسرا اسے دھوکہ نہ دے دے کہ وہ غلط طریق کے اوپر چلا رہا ہو اور کہہ یہ رہا ہو کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو خدا نے اپنے ہاں کہی ہے دونوں قسم کی گمراہیاں دنیا میں موجود ہیں خود فریبی کی بھی اور فریب کاروں کی پھیلائی ہوئی بھی تو قرآن کریم نے ان دونوں سے بچانے کے لیے کیا یہ ہے کہ جہاں وہ کوئی ٹروتھ بیان کرتا ہے کوئی صداقت بیان کرتا ہے کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو اسے ایبسٹریکٹ نہیں رہنے دیتا کنکریٹ شکل میں اس کی مثالیں پیش کر دیتا ہے تاکہ یہ پرکھنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ جس چیز کی ہم آرزو رکھتے ہیں یہ وہی ہے کہیں التباس تو نہیں بھام تو نہیں دھوکہ تو نہیں فریب تو نہیں تو یہ جو سرات مستقیم تھی اس کے متعلق اگلے ہی لفظ میں یہ کہہ دیا سروات الزین امتا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جنہیں تم نے تو نے اپنے انعامات اپنی نعمتوں سے نوازا اب یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سے محسوس شکل میں آ گئی اور پھر اس کے اندر ان امتا الم یہ ماضی کا سیگا ہے پاسٹ کا ٹینس ہے اور اس میں بھی قرآن کا ایک بڑا بڑی گہری حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں وہ اپنا کوئی کلیہ یا صداقت کلیہ یا نظریہ یا اصول پیش کرتا ہے اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے اقوام سابقہ کی داستانیں لاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ تم دیکھ لو تاریخ کے اوراق سے پوچھ لو کہ جس قوم نے اس اصول پر عمل کیا اس قوم کا انداز اس قوم کو کیا کچھ نصیب ہوا اور جس قوم نے اس کی خلاف ورزی کی وہ کس طرح تباہیوں اور بربادیوں کے عذاب میں مبتلا ہوئی تو گویا وہ اپنے اپنے پیش کردہ صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے اور تاریخ تو پاس سے متعلق ہوتی ہے اسی لیے قرآن کریم اپنے اس قسم کے کلیہ کو جب آگے محسوس شکل میں پیش کرتا ہے تو ہمیشہ پاس ٹینس میں یہ کہہ کے کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی گزر چکے ہیں وہ لوگ تاریخ شہادت دے گی اس قسم کی کہ وہ کون لوگ تھے جس طرح اس نے استخلاف فی الارض کے متعلق کہا نظام اسلامی یا حکومت خداوندی کے درس سے متعلق سے متعلق درس میں یہ آیت ایک دفعہ نہیں میرا خیال ہے کئی دفعہ آ چکی اس وقت اس کے متعلق جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح تاریخی شواہد کو پیش کرتا ہے اس نے کہا تھا کہ وعد اللہ اللہ آمن من کم وامل فل ارد چوبیس بٹا پچپن کہ خدا کا یہ وعدہ ہے اس کا قانون ہے کہ جو جو بھی تم میں سے ایمان کے ساتھ ہمارے صالح کا پروگرام اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا یہ وعدہ ہے یہ یہ قانون ہے یہ اٹل قاعدہ ہے کہ اسے وہ اس زمین پر اس دنیا میں استخلاف عطا کرتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اب یہ چیز تھی کہ استخلاف فی الارض جو ہے وہ جیسا کہ بعد میں ہوا ہمارے ہاں مذہب میں اور طریقت میں آ کے انہوں نے کہا یہ روحانیت کے مدارج ہیں جن کے متعلق یہ عرض کیا گیا ہے اہل شریعت نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جنت کی عرض ہے جہاں جا کے یہ استخلاف خلافت ملے گی لیکن قرآن نے ان کی تردید کر دی آگے اگلا لفظ جو ہے وہی ماضی کا سیگا کمس کمستخلا فلین امن قبل ہم جس طرح کی خلافت عرضی اس نے تم سے پہلی اقوام کو عطا کی تو اب تاریخ میں ہم دیکھ لیں گے اور قرآن کریم پھر ان کی شہادات پیش کرتا ہے اقوام عالم کی شہادات میں پیش کر کے کہتا کہ یہ تھی وہ قوم کے جسے ہمیں استخلاف فی سے نوازا تھا اس کی حکومت کو دیکھو ان کی مملکت کو دیکھو ان کی قوتوں کو دیکھو ان کو اقتدار کو دیکھو تو تاریخ نے بتا دیا کہ استخلاف فی الارض سے مفہوم کیا ہے اب اس مری اور محسوس کنکریٹ ایویڈنس کے بعد نہ کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے نہ کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے تو قرآن کریم نے اپنے اسی اصول کے ماتحت جب یہ کہا سراط اللہ زینا اور لوگ ان امتا علیہم سابقہ زمانوں میں جن پر تم نے اپنا انعام کیا جنہیں اپنی نعمتوں سے نوازا تو اب دو چیزیں ہیں ہاں، جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہو گئی ایک تو یہ کہ اس کے نزدیک نعمت سے مراد کیا ہے اور دوسری چیز کہ جن اقوام کو ان انعامات یا ان نعمتوں سے نوازا تھا تاریخ ان کے متعلق کیا بتاتی ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہو گئی تھی اب نعمت کا مفہوم بھی قرآن سے متعین ہو جائے گا اور اس کے بعد جن کو ان نعمتوں سے نوازا گیا جنہیں مونا مالیہ کہتے ہیں ان اقوام کی داستانوں سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ جن جن جن قوموں کو خدا کی نعمتیں خدا کے انعامات میسر ہوتے ہیں یا مؤثر ہوتے تھے ان کی کیفیت کیا تھی اگر وہ کیفیت ہماری ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو گیا ہم وہ قوم بن گئے کہ جن کے متعلق کہا تھا وہ لوگ کہ جن پر تیری انعامات ہوئے اور اگر وہ کیفیت ہمارے پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بعد یا ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں یا ہمیں فریب دیا جا رہا ہے تو آپ نے غور فرمایا کہ صرف اتنی سی چیز سے کہ اس نے وہ ماضی کا سیگا کیوں استعمال کیا ہے پاسٹ کی طرف کیوں لے گیا ہے کتنی بڑی اہمیت ہے اس چیز کے اندر قرآن کے دعوی کے پرکھنے کا معیار تاریخ کی شہادات ہے عزیزان من تو سراط اللہ زینہ علیہ یہ وہ راستہ ہے سرات مستقیم کا کہ جس پر چلنے سے انعامات خداوندی کی بارش ہوتی ہے انعامات خداوندی کیا ہیں جنہیں ان سے نوازا گیا ان کی کیفیت تاریخ کے اندر کیسی ملتی ہے یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جن میں سے چند ایک وقت کے تقاضے کے اعتبار سے وقت کی گنجائش کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انعام یافتہ قومیں جن کو قرآن نے انمتا علیہم کہا ہے ان کی پہچان کیا ہے اور نعمت کہتے کس کو پہلے اس لفظ کا عربی زبان کے اعتبار سے مفہوم سمجھ لیجیے مادہ اس کا ہے نون اینڈ میم اربوں کے ہاں ایک پودا ہوتا ہے معلوم نہیں آج کل بھی ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ میں نے تو بہرحال لغت میں یہ چیز دیکھی ہے تو وہاں ایک پودا ہوتا ہے جسے وہ تن عیمت ان کہتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے نرم و نازک اور سر سبز و شراب ہوتے ہیں اور وہ پانی پر اگتا ہے اس لیے اس کی تر و تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا نرم و نازک سرسبز و شاداب جس کی تر و تازگی میں کبھی فرق نہ آئے اور اس کے ساتھ ہی غالباً وہ پودا اوپر کی طرف جاتا ہوگا بلند بھی ہوتا ہوگا اس لیے کہ ان کے ہاں اسی مادہ نون این میم میں بلندی اور سرفرازی کا مفہوم بھی ہوتا ہے چنانچہ انام تو اس عمارت کو کہتے ہیں جو پہاڑ پر تعمیر کی گئی ہو نیز کسی اونچے نشان یا جھنڈے کو بھی جس سے راستے کا پتہ چلایا جائے ان معانی سے واضح ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار کشادہ ملائم آسودہ بلند اور سرفراز ہونا نعمت کا مظہر ہے جن لوگوں کی زندگی اس قسم کی ہوگی انہیں منم علیہ کہا جائے گا یعنی وہ جنہیں خدا کی نعمتیں حاصل ہیں اب یہ ہے وہ اجمال کے جس کی تفصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ملے گی اور انہی میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کروں رائے بکرا میں بنی اسرائیل کی داستان کو بڑے ہی بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں ہی نہیں قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس داستان کو دہرایا گیا ہے کہ اس کے اندر قوموں کے عروج و زوال کے ابدی اصول مضمر ہے یا ان ابدی اصولوں کی تاریخی شہادات اس قوم کی داستان سے ملتی ہیں اس لیے اس کی اس قوم کی داستان کو خاص طور پہ بڑی ہی شرح و بس سے دہرایا ہے اور دوسرے اس لیے بھی کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ قوم سامنے تھی عربوں کے خود وہاں یہ عربوں کے ہاں یہ قوم بستی تھی ساری دنیا میں ان کی ذلت و رسوائیاں ہر قوم کے سامنے تھیں اور یہ آج تک یہ کیفیت اس قوم کی رہی یہ دوسری بات ہے اور آگے چل کے میں یہ بیان کروں گا کہ یہ دوسروں کے سہارے پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مملکت قائم ضرور کر لی ہے لیکن پوری تاریخ آپ کو بتائے گی دی وانڈرنگ جیوز تو ان کا نام تھا تاریخ کے اندر سہرا نورد خانہ بدوش جن کا کوئی گھر نہ گھاٹ تھا ہی نہیں لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر ایک ایسا دور آیا ستوت داؤدی اور شوکت سلیمانی کی حامل بھی تو یہی قوم تھی تو وہ عروج بھی انہیں کا تھا یہ زوال بھی انہیں کا ہے اور یہ ہنگامی اور اتفاقی طور پہ نہیں ہو گیا خدا کے اٹل قوانین کی روح سے ہوا اور اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال کے اصول جو ہے وہ اس قوم کی تاریخ کے اندر شہادتوں کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں آئیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ منع مالیہ کی حیثیت سے جنہیں نعمتوں سے نوازا گیا اس قوم کی داستان کا آغاز سورہ بقرہ سے کیا ہے یہ کہہ کر کہ یا بنی اسرائیل نعمت اللہ اے قوم بنی اسرائیل تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس سے اس نے تمہیں نوازا تھا کیا تھی بنی اسرائیل فرعون جیسے مستبد بادشاہ کیے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی اس کی غلامی اور محکومیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی تو گویا یہ ایک محکوم قوم تھی وہ کون سی چیز ہے وہ کون سی نعمت ہے جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی وہ نعمت یہ ہے کہ وہ اس جینا کم بن آل فراؤنا یو سومون کم سو الگ یو ضبنا بنا کم و یون نسا کم و فی ظال کم بلاؤ رب کم عظیم دو بٹا انچاس تم اس نعمت کو یاد کرو کہ خدا نے کس طرح تمہیں فرعون جیسے مستبد ظالم بادشاہ کی غلامی اور محکومی سے نجات دلائی وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں عذاب دیا کرتا تھا اور سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ تمہاری قوم میں جہاں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ایسا پیدا ہو رہا ہے جس میں ابھرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ انہیں ہمیشہ کچل دیا کرتا تھا اور زندہ اور اپنے مقرب ان لوگوں کو بنایا کرتا تھا جن میں جوہر مردانگی مفقود ہوں میں اس کی تفصیل یہ ذبح ابنا اور احیاء نسا جو ہے یہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں کروں گا عام معنی تو یہ لیے جاتے ہیں نا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر کے مار دیا کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے میں وہاں آگے چل کے تفصیل سے بیان کروں گا یہاں میں نے ویسے ہی مفہوم ادا کر دیا ہے اب نائے قوم کہتے ہی ان کو ہیں کہ جن میں جوہر مردانگی ہو جن میں ابھرنے کی سرفرازیوں کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو اور جو ذبح کے معنی قتل کر دینا یا ذبح کر دینا ہی نہیں ہے پست کر دینا ذلیل کر دینا یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب یہ تھا کہ اس نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا اور پھر تم میں اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا تھا جس کے متعلق اس کو شبہ گزرتا تھا کہ یہ ذرا سر ابھارے گا اس کو وہیں کچل دیتا تھا اور ان لوگوں کو اپنے قریب کرتا تھا ان لوگوں کو اوپر چڑھاتا تھا دوسری جگہ ہے ان اس ان لوگوں کو اوپر چڑھاتا تھا کہ جو جوہر مردانگی سے آری ہوتے تھے یہ بڑا ہی سخت عذاب تھا بہت بڑی بہت بڑا ایک بہت بڑی ذلت آمیز سزا تھی یہ ایک عذاب تھا جس میں تم مبتلا تھے تو نعمت کیا تھی از جے نا گم منالے پھر تو سب سے پہلی چیز تو قرآن میں تاریخ میں ہمارے ہاں یہ آئی یا قرآن کریم میں ہمارے ہاں یہ آئی کہ کسی قوم کا مستبد حاکم فرما روا کی پنجائے استبداد سے نجات حاصل کر لینا یہ خدا کی نعمت ہے لیکن یہ تو منفی پہلو ہے نیگیٹو اسپیکٹ ہے کسی کی غلامی سے آزادی حاصل کر لینا تو یہ ایسے قوموں کے اندر اس کا شمار ہو گیا جو کسی کی معقوم نہیں بلکہ ان کو آزادی ملی ہے تو معقومی سے آزادی ملنا ایک نعمت ہوا لیکن اس سے کوئی چیز جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نجات کے سلسلے میں یہ اچیومنٹ نہیں ہے کچھ ایک عذاب سے چھٹکارا ہے مخلصی ہے نجات پانا ہے اس کے بعد اس کا پازیٹو اسپیکٹ بھی وہ سامنے لایا اور پازیٹو اسپیکٹ یہ تھا جو اس نے یہ کہا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت یلتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین دو بٹا سنتاری اے قوم بنی اسرائیل تم خدا کی اس اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں تمہاری ہم اثر اقوام پر افضلیت عطا فرمائی تو بالفاظ دیگر مونم علیہ وہ قوم ہے جو اپنی ہم اثر اقوام میں نہایت ممتاز اور بلند و بالا مقام رکھتی ہو یعنی دیگر اقوام کی ہم دوشی نہیں ان کے برابر کرنے والی نہیں بلکہ ان سے بہت آگے اور سر بلند فت تو العالمین قرآن کریم نے جب امت مسلم جماعت مومنین کے متعلق کہا تھا کہ انتم العلاؤن تین بٹا ایک سو اڑتیس آلاؤن آلاؤن کے معنی سب پر غالب سب سے اونچے تو اس سے یہی بات ہوئی کہ یہی نہیں کہ باقی قوموں کے ہم دوست تم چلو بلکہ تمام اقوام عالم سے بلند و بالا علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ مومن بالائے ہر بالا ترے مومن کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کتنا اونچا ہو وہ اس سے اونچا ہوتا ہے کوئی کتنی قوم سر بلند ہو وہ اس سے اوپر ہوتی ہے اس سے غالب ہوتی ہے بالائے ہر بالا ترے اور آگے کہتا ہے کہ غیر تے بر نتابت ہم سرے کسی کا اس سے آگے بڑھ جانا تو کجا مومن کی غیرت تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی دوسری قوم ان اس کے ہم دوش اور ہم سر ہو جائے تو وہ قوم جو انعامات خداوندی سے مشرف ہوتی ہے نوازی جاتی ہے نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ ہے کہ وہ کسی کی غلامی میں نہیں ہوتی ہر قسم کی غلامی سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے اور پازیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ہم اثر اقوام میں سر بلند اور بالا اور بالا تر ہوتی ہے تو پہلی چیز تو نعمت کے اندر یہ چیز آئی فراط اللہ زین ان امتا علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن جو تیرے انعامات سے سرفراز ہوئے تو اگر یہ قوم جو یہ تمنا لے کر ابھری ہے اگر کسی مستبد حاکم کی محکومی میں ہے اور مستبد کیا انسانی غلامی کے اندر ہونا یہی غلامی ہے خواہ اس میں خوشحالی کیوں نہ ہو پاؤں بلکہ یہ کہ اپنی حکومت بھی ہو اور خدا وہ احکام خدا بندی وہاں نافذ نہ ہو رہے ہوں تب بھی یہ قوم غلام کی غلامی ہوتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر خداوندی احکام اور حاکمیت سے نجات مل جانا پہلی چیز تو یہ شرط ہو گئی یہ نشانی ہوگی یہ نام یافتہ قوم کی اور دوسرے یہ کہ اس کا اپنی ہم اثر اقوام میں سب سے بلند اور بالا اور ممتاز ہونا یہ دوسری نشانی ہو گئی اس قوم کی کہ جس پر خدا کی نعمتیں نثار ہوتی ہیں تو یہ دینا سراط المستقیم سراط مستقیم کا پہلے نشان یہ ہے پہلے نسب العین یا پہلی منزل یہ ہے کہ وہ قوم آزاد ہوتی ہے خدا کے حکام کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اقتدار رکھتی ہے اور اپنے ہم اثر اقوام میں سب سے بلند اور بالا ہوتی ہے قوم بنی اسرائیل کی داستان میں اس قسم کی افضلیت اپنے نقطۂ کمال پر حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں گزری تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کا یہ اعتراف بلکہ یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمت ان امتا علیہ و علا والدیہ ستائیس بٹا انیس اے میرے رب مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو فضلتکم علی العالمین کہا تھا اقوام ہم اثر اقوام پر افضلیت حاصل کرنا وہ کس طرح حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور انہوں نے کس طرح سے اس کا اعتراف کیا ان انشپرا نی متقلتی انحمتا علیہ و حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد انہیں جس انداز کی سطوت و شوقت و طاقت اور قوت و رفت ادا ہوئی تھی اسے کہا گیا خدا کی نعمت میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انسانی زندگی کا مقصود بھی ذات تو یہ چیز ہے کہ اس کے نفس اس کی ذات اس کی خودی کی ایسی نشو و نما اور تربیت ہو جائے اس میں ایسی پختگی اور نمود پیدا ہو جائے کہ وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے بھی قابل ہو جائے لیکن اس عرض پر جو نظام ہے خدا کا اس میں انسانی خودی کی یہ تربیت یہ نشو و نما یہ نمود یہ استحکام مادی سطح پر ہوتا ہے اور مادی ذرائع سے ہوتا ہے خود اس کا جسم بھی تو ایک فزیکل باڈی ہے فزیکل باڈی کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے تو گویا فزیکل باڈی مقصود بھی ذات نہیں جیسا کہ میں نے مثال میں غالباً بتایا تھا گھوڑا ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے مقصود بھی ذات نہیں ہوتا لیکن سفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھوڑا تندرست ہو توانا ہو تربیت یافتہ ہو اس کا کمزور ہو جا ہونا یا سرکش ہو جانا ہونا ہمیں سفر کے قابل نہیں رکھتا تو گھوڑا مقصود ذات تو نہیں لیکن ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ ضروری ہے اور اس ذریعے کا بھی تن و مند اور توانا اور صحت یافتہ اور مناسب اور موضوع ہونا نہایت ضروری ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ربنا آتے نا پھر دنیا تن پہلے کہا ہے اور پھر آخرت تن اس کے بعد کہا ہے اس دنیا کی حسنات اس دنیا کی نعمتیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی سامان و ذرائع اور وسائل ہیں ان کا نہایت فراخی سے اور نہایت کشادگی سے نہایت آسانی سے ملنا یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے سورہ النحل کی ان آیات کو دیکھیے کہا یہ پوری نو انسانی کے لیے یہ خاص قوم کے لیے نہیں ولہ ہو جال لکم من بیوتکم کم سکنم اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایسے مکانات دیے کہ جن میں تم امن اور اطمینان سے رہ سکتے ہو وہ جقم من جلود الانعام بیوتن تس تنس اور یہ تو مکان تھے جو اینٹ اور پتھر کے بنے ہوئے تھے جو ایک ہی مقام کے اوپر جامد رہتے تھے ساکن رہتے تھے اور یہ قومیں جو تھیں صحرا نورد تھیں خیمہ بدوش تھیں آج یہاں کل وہاں تو شہری زندگی یا مدنی زندگی کے لیے تو وہ مکان بتائے کہ جو ساکن ہیں جامد ہیں اور ان کے لیے کہا کہ یہ بھی اس کی نعمت میں سے ہے کہ تمہیں اس قسم کی مویشیوں کے کھالیں بھی کہ جن سے تم ایسے خیمے بنا سکتے ہو کہ جنہیں نہایت آسانی سے جہاں جی چاہے اپنے کندھے پہ اٹھائے اٹھ جائے لے جا سکتے ہو مکان اور تمہارے ساتھ چلنے والا مقام مکان اشواف ہا و اوبار ہا و شعار ہا اثاثم و متان الہین اور یہ مویشی یہ اونٹ یہ بھیڑیں اور بکرے ان کا دودھ تم پیتے ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو ان کی کھالوں سے یہ کچھ بناتے ہو اور اس کے علاوہ ان کی اون سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہو تو کمبل بھی خیمے بھی لباس بھی تو کہا دیکھو تو صحیح یہ سارا کچھ خدا کا دیا ہوا ہے یہ انعامات ہیں اس کی طرف سے جو تمہاری اس زندگی کو فزیکل لائف کو کس قدر آرام ہی نہیں بناتے بلکہ یہ سامان اور ذرائع تمہیں باہم پہنچاتے ہیں مقصد کے حصول کا اور آگے بڑھی و اللہ ہو جال لقم ممبا زلالم و جال لقم من جبال اکنانم و جال لقم سرابیلا تقیقم الحر و سرابیلا تقیقم باسکم خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی شیلٹر بنائے اس نے تمہیں پہاڑوں کے دامن میں بلکہ ان کے غاروں کے اندر سکون آفری آرام دہ آسائش والی پناہ گاہیں حفاظت کے مقامات تمہارے لیے بنائے اس نے اس قسم کے لباس تمہیں دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اس نے اس قسم کی زرہیں تمہیں دیں کہ جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں دیکھو تو صحیح کہ اس نے تمہیں جو فزیکل زندگی عطا کی اس زندگی کی حفاظت پرورش نشو و نما کے لیے کیا کچھ نہیں دیا اور اگلے الفاظ ہیں کہ کزال کا یوتم نعمت متح ال علیہ اس طرح سے خدا نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے تمہارے لیے اور یہ سب کچھ جو دیا ہے اس کے بعد مقصد ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرو دنیاوی زندگی کی ان تمام پریشانیوں سے نجات پا کر حاصل کر کے آرام سے اطمینان سے ہر شے تمہیں میسر ہو یہ تو ایک کافر کو بھی میسر ہو سکتی ہے لیکن کافر اور مومن میں فرق یہ ہے اسے میسر ہوتی ہے تو وہ اسے پھر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور یہاں کہا یہ گیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں دیا اس لیے کہ تم پھر قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرو تاکہ تمہاری اپنی ذات کی بھی نشو و نما ہو جائے اور ربوبیت عالمینی بھی ہوتی چلی جائے ربوبیت عالمینی یعنی اپنی ذات تک ہی اس کو نہ رکھو بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شریک کرو اس لیے کہ خدا کی حمد اس لیے تھی کہ وہ رب العالمین تھا تمہیں بھی ربوبیت عالمینی اس کی روش اختیار کرنی چاہیے اور عزیزہ نما نے ایک چیز سنی اور جھوم جائیے خود عربوں کے ہاں نعمت حاصل ہونے کے بعد وہ کون سا انداز تھا کہ جسے وہ کہتے تھے کہ فی الواقعہ اس نے نعمت کی قدر کی ان کے ہاں ایک لفظ تھا النعامت نعامت نعمائے خدا بندی کا بیٹا یہ کون تھا یہ اس شخص کو کہتے تھے جو کنویں کی منڈیر کے اوپر کھڑا ہو اور پیاسوں کو آواز دے دے دے کر بلا رہا ہو کہ آؤ ٹھنڈا پانی پیتے چلے جاؤ یہ پانی شیریں پانی اور ابو کے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت تھی لیکن ان کے ہاں یہ پانی نعمت اس وقت بنتا تھا جب منڈیر پر کھڑے ہو کر بلا بلا کر پیاسوں کو پلایا جائے یہ فرق ہے عزیز کا اپنے جذبات اپنے ہی قوانین کے تابع خدا کی نعمتوں کا استعمال اور خدا کے بتائے ہوئے اصول و اقدار کے مطابق ان نعمتوں کا صرف یہاں جس کو نعمت ملتی ہے وہ اس کنویں سے خود ہی پانی نہیں پیتا دوسروں کو پلاتا ہے اور کس طرح پلاتا ہے عجیب بات ہے ان اربوں کے ہاں کس قدر کشادہ اور رفیع تصور تھا ان کا کہ کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہے اور راہ چلنے والوں کو آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ اس نعمت میں میرے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ اور یہ ہے لال کم تسلم جو قرآن نے کہا تھا تاکہ تم ہمارے اقدار اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرو اس لیے تمہیں یہ نعمتیں دی جاتی قرآن کا انداز یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مفہوم ازداد کے ذریعے بھی واضح کرتا ہے اس نے بتانا ہوتا ہے اگر کہ دیکھو روشنی میں کتنے فائدے ہیں تو کہتا یہ ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تاریکی میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ازداد کے ذریعے سے بات کو سمجھانا یہاں یہ کہا کہ جنہیں نعمتیں ملتی ہیں نعمتیں کیا کیا ہیں وہ سارا کچھ زندگی کا ساز و سامان گنا دیا اور کہا یہ کہ ایک قوم وہ ہے کہ اس سازے سارو سامان کو لے کر ہمارے قوانین کے تابے ان کو صرف کرتی ہے اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے افزائش ہوتی چلی جاتی ہے لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے ان کو کوئی دبا کر بیٹھ جائے چھپا کر بیٹھ جائے پھر کیا ہوتا ہے اسی صورت کے اندر آگے جا کے بتائیں یہ جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی ہیں پیش کی ہیں یہ سورہ النحل کی آیت اسی اکاسی sixteen over eighty eighty one اور اسی سے ذرا آگے چل کر سولہ بٹا ایک سو بارہ آیت ہے بڑی غور طلب ہے کہا وہ ضرب اللہ ہو مثلاً قریطَ خدا مثال کے ذریعے تمہیں بات سمجھاتا تھا ایک تھی بستی کانت عامن تن مطمئنتن ان کو امن بھی نصیب تھا اطمینان بھی نصیب تھا امن تو بیرونی خطرات سے ہوتا ہے اطمینان قلب کے اطمینان سے ہوتا ہے دونوں ہی چیزیں میسر تھیں نہ خوف تھا نہ حزن تھا کیفیت ان کی یہ تھی یا ہے رزقو ہے رغ دن من کل مکان چاروں طرف سے نہایت بافرات رزق ان کی طرف لگا چلا آتا تھا یہ کیفیت تھی اس قوم کی پھر کیا ہوا فکفرت بے ان ملا انہوں نے خدا کی ان نعمتوں سے لفظ تو یہی ہے کفران برتا لیکن یہ جو کاف رے رے رے کا مادہ ہے نا جس سے کفر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ کے رکھ لینا چھپا کے رکھ لینا انہوں نے ان نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کا ذریعہ بنانے کی بجائے خود ہی چھپا کر رکھ لیا کہ محتاجوں کو یہ نظر ہی نہ آئے کسی کو دینا ہی نہ پڑے انہوں نے اس سے یہ ہے کفران نعمت جسے کہتے ہیں انہوں نے کفران نعمت برتا بے انعم اللہ یہ ہے وہی لفظ نعمت تو نتیجہ کیا ہوا عزا لِبَاسَ حل وَالْخَوْفِ تو ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط ہو گیا نعمتوں کے ملنے سے وہ آسائش زندگی کی نعمتوں کے چھننے سے خوف اور بھوک کا عذاب نظر آ گیا کہ بھوک اور خوف خدا کے عذاب ہیں وہ جو اس لیے مسلط ہوتے ہیں کہ وہ قوم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر چھپا چھپا کر ان کو رکھتی ہے یہ کفران نعمت ہے اس کا نتیجہ خوف اور بھوک کا عذاب اور اگلے الفاظ کیوں آیا پہلے کہا تھا نا کہ یہ اس لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تم ہمارے قوانین کے مطابق ان کو صرف کرو ایسا نظام بناؤ جو ہمارے قوانین و اصول کے مطابق ہو اور یہاں کہا کہ یہ اس لیے ہوا بما کانو یسنعون یس وہ ایک ایسا ہونے کی بجائے ڈھام ڈھام کر رکھی جاتی تھی تاکہ آمد الناس نو انسانی کی ربوبیت کا وہ ذریعہ نہ باننے پائے یس بڑی عجیب تھی ایک نظام تو حقیقی ہوتا ہے اور وہ خدا کے اصولوں کے مطابق قائم ہوتا ہے اور ایک نظام مصنوعی ہوتا ہے جو انسان اپنے قوانین کے تابع قائم کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں یہ نعمتیں خدا کی یہ خاص طبقے کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی ہیں ان کو وہ ڈھانپتا ہے چھپاتا ہے محدود کر کے رکھتا ہے تاکہ عالمگیر انسانیت کے کام نہ آ سکے نتیجہ اس کا خوف اور بھوک کا عذاب ہوتا ہے تو یہ دوسری بات نظر آ گئی آزاد سے کہ اس دنیا کی زندگی کی ضرورتیں اور ذرائع اور استعمال کی چیزوں کا با فرانے مل جانا اور بلا کسی کے احسان کے مل جانا یہ خدا کی نعمت ان کا چھن جانا یہ خدا کا عذاب اور عذاب اس کی شکل خوف اور بھوک آگے چلیے اب سورہ لقمان میں اس اجمال کی اور تفصیل بیان کر دی یعنی اس دائرے کو وسیع تر کر دیا اس کی وسعتیں حدود فراموش کر دی کس طرح سے کہا کہ الم تراؤ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہی نہیں یہ آسمان کے کرے بھی تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیے خارجی کائنات کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی کہ تم فطرت کی قوتوں کو اپنے تابع تسخیر لاؤ اور ان سے اپنا کام لو کہا کہ یہ تو تسخیر فطرت جو ہم نے کہا ہے یہ کہے کے لیے ہے اگلا لفظ وہ اسبغا علیکم نعما ہوں ظاہر و بات نتم اسباب دریا بہا دیے اس نے سلام کی طرح تمہیں عام کر دیا خدا نے اپنی نعمتوں کو ان نعمتوں کو ظاہر و بات وہ جو محسوس طور پر اس وقت تمہارے سامنے آ گئی ہیں وہ بھی اور انہیں بھی جو ابھی پردہ کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جو ابھی محسوس طور پر تمہارے سامنے نہیں آئی عزیزہ نے مان چودہ سو سال پہلے سے کے انسانوں کو اور ان انسانوں میں سے بالخصوص عربوں کو کہ جن کا علم اس قدر محدود تھا انہیں کہا جا رہا ہے کہ تصخیر فطرت جسے ہم نے کہا ہے ارض و سماج سے ہم نے کہا ہے ان کے اندر کچھ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس وقت محسوس طور پر تمہارے سامنے آ گئی ہیں اور ابھی وہ بے, بے, بہرے بے کنار ہے ان نعمتوں کا اور جو ابھی تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے جوں جوں فطرت کے ان رموز کے اوپر سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے وہ نعمتیں باطن سے ظاہر ہوتی ہوئی تمہارے سامنے آتی چلی جائیں گی اور عزیزہ نے من آپ نے دیکھا ہے کہ اس چودہ سو سال کے عرصے میں کتنی ایسی فطرت کی قوتیں انسان کے محسوس دائرے کے اندر آ گئیں جو اس سے بیشتر غیر مری اور غیر محسوس تھی اور ان سے اس نے کس قدر فوائد حاصل کی کہا تھا کہ اللہ تعالی نے <clears throat> اپنی نعمتوں کے دامن کو اور زیادہ کشادہ کر دیا اور وسیع کر دیا دیکھیے یہ وسطیں ابھی ختم نہیں ہوئی یہ تو بحر بے کنار ہے حدود فراموش ہے سورہ ابراہیم میں ہے اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من السمرات رزقا لكم اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ ارض و سماوات کو پیدا کیا بادلوں سے پانی برسایا اس سے قسم قسم کی پھل ذرائع کھیتیاں اگائیں جس میں تمہارے لیے رزق ہے وسخر اخرالا قبول فل کا البحر یا ہی اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ پانی میں لوہے کی ایک سوئی بھی اگر پھینک دی جائے تو ڈوب جاتی ہے لیکن اس کا قانون تسخیر فطرت یہ ہے کہ ہزاروں من وزن کے لوہے کے جہاز کس طرح سے اس کے قانون کے مطابق بد کی طرح صفائے بہر پر تیرتے پھر رہے ہیں اور ان میں تم اپنا سامان یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں لیے چلے جا رہے ہو کس طرح اس نے ان چیزوں کو مسخر کیا سخر والا کو مشمسا ول الکمرا سورج اور چاند تک کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تصخیر اس لیے کر دی آپ کسی پرندے کو کسی جانور کو پکڑنا چاہیں تو وہ کبھی ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے اس کے پکڑنے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور اگر کبھی ایسی صورت کوئی ہو کہ وہ کسی دوسرے راستے پہ جا ہی نہ سکے ایک ہی راستے کے اوپر جانا ہو اس کی تسخیر آسان ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ چاند اور سورج بڑے عظیم القدر کرے ہیں سورج کو تو پوچھئے نہیں زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا کرا اور اس قسم کے کرے لا انتہا پڑے ہوئے یہ سورج اور قمر تصخیر کے متعلق کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے راستے کے اوپر ہی چلتے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر نہیں ہٹتے اس لیے ان کا تصخیر کرنا بڑا آسان ہے عزیزہ نے من چودہ سو سال پہلے تو کوئی کیا بتائے گا آج کا سائنٹسٹ جو اس اب چاند پہ جا رہا ہے اور مریخ پہ جا رہا ہے وہ اسی لیے جا رہا ہے کہ یہ سارے کرے ایک متعین راستے کے اوپر چل رہے ہیں ورنہ اگر یہ ہو کہ یہاں اپنے حساب و قاعدے کے مطابق یہ ایک کا راستہ لیں اور چڑھے اور جب آدھی راہ میں پہنچے یا قریب پہنچے تو وہ دوسری طرف نکل جائے یہ اس کا پیچھا ہی نہیں کر سکتے بھائی بہن و سخر الم و نہار دن اور رات کو مسافر و آتا کم من کل ماسال تم جو جس قدر بھی تمہاری احتیاط اور ضروریات کی چیزیں تھیں جس جس چیز کی بھی تمہیں احتیاط تھی اس فزیکل لائف میں اس اس محسوس دنیا کے اندر اپنی پرورش کے لیے جس جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت تھی اس نے دیا کتنا کچھ دیا سنیے کیا کہتا ہے وہ نعمت اللہ لا مطلو خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے